ورجل کی عظیم نظم اینیٹ تحریر اور پیشکش Syed Irfan Ali W W W dot Syed Irfan Ali dot com کیا آپ نے ایلیٹ پڑھی ہے ہومر نے اپنی اس نظم میں بتایا کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً بارہ سو سال قبل دو عظیم اقوام آباد تھیں ایک یونان اور دوسری ٹرائے دس سال تک بے شمار عظیم لوگ ان دونوں اقوام کے درمیان جنگ کی وجہ سے مارے گئے اسی جنگ کے واقعات ایلیڈ میں لکھے گئے ہیں اور جنگ کے بعد کے واقعات اینیڈ میں بیان کیے گئے ہیں ٹروئے عظیم الشان سلطنت تھی جس کا بادشاہ پرائم تھا بہت بہادر اور دلیر پرائم بادشاہ کے چھوٹے بیٹے پیرس نے ایک عجیب کام کیا ایک دوسرے ملک سپارٹا کے بادشاہ مینلیس کی بیوی ہیلن جو بے حد حسین و جمیل تھی اس کو بادشاہ کی غیر موجودگی میں بہت سے قیمتی سامان کے ساتھ بھگا کر لے گیا اسپارٹا کے اس بادشاہ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا یونان کے تمام بادشاہوں کو جمع کر کے فریاد کی اور کہا کہ بدلہ لیا جائے ہیلن کو واپس لایا جائے چونکہ اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا لہذا سب نے اس کی مدد کا فیصلہ کیا ایک عظیم الشان بحری بیڑا تیار کیا اور ٹرائے پر حملہ کر دیا ان تمام لوگوں نے ٹرائے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی داخل نہ ہو سکے تو دس سال تک ٹرائے کا محاصرہ جاری رکھا اس دوران بہت سے لوگ دونوں اطراف سے مارے گئے پھر اہل یونان دس سال بعد ٹرائے میں داخل ہو گئے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر اسے تباہ و برباد کر دیا ٹرائے تباہ ہو رہا تھا مگر ہیکٹر نے اس برے وقت میں ان کی مدد کرنی تھی ٹرائے کے شاہی خاندان کے موز شخص انیس کو خواب میں ہیکٹر کی روح نے کہا کہ زہرا کے فرزند دشمن شہر کے اندر آ چکے ہیں آگ ہر طرف لگی ہے ان شولوں سے خود کو بچا ٹرائے تو تباہ ہو چکا ہے مگر تو یہاں سے نکل جا تو ہی ٹرائے کی امید ہے اس کے نام کو بچائے گا تو سمندر پار شہر بسا اور نئی زندگی شروع کر اس حکم کے بعد اینیس ٹرائے کو چھوڑ کر نئی دنیا بسانے چلا اور سفر میں جو مشکلات و حالات پیش آئے وہ ورجل نے اینیٹ میں بیان کیے ہیں میمنون بادشاہ اور اس کے ساتھیوں نے دس سال تک ٹرائے کا گھیراؤ کیا محاصرہ کیا مگر قبضہ نہ کر سکے منروا دیوی نے دل میں یہ خیال ڈالا کہ ایک بہت بڑی جسامت کا لکڑی کا گھوڑا بنایا جائے بہانہ یہ کیا جائے کہ یہ منروا دیوی کی عبادت گاہ کے لیے ہے اس میں یونان کے بہادر سپاہی چھپ کر بیٹھ کر ٹرائے کے اندر آ جائیں جبکہ جھوٹ بول دیا جائے کہ یونان واپس جا رہے ہیں اہل ٹرائے کے لیے یہ بہت شاندار خبر تھی وہ لکڑی کے اتنے شاندار اور عالی شان گھوڑے کو دیکھنے کے لیے ٹرائے سے باہر آئے ایک موز شخص نے کہا یہ منروا کے مندر میں رکھنا چاہیے کچھ نے کہا کہ یہ سازش ہو سکتی ہے چنانچہ اسے جلا دیا جائے یا سمندر میں پھینک دیا جائے وہاں کا پجاری بہت سے آدمیوں کے ساتھ آیا اور کہا کہ یہ خطرے کا باعث بن سکتا ہے یہ کہہ کر برچھی گھوڑے کے اندر داخل کر دی مگر دیوتا گھوڑے کو فتح دلوانے اور ٹرائے کو تباہ کرنے کا ارادہ کر چکے تھے اس لیے گھوڑے کے اندر موجود لوگ محفوظ رہے اسی وقت یونان کے ایک آدمی کو وہاں لایا گیا وہ رسیوں سے بندھا ہوا تھا رو رہا تھا لوگ مار رہے تھے وہ کہہ رہا تھا کہ یونانی بھی میرے خلاف ہیں اور اہل ٹرائے بھی میں یونانی ہوں اور اس شخص کا رشتہ دار ہوں جس نے جب صلح کا مشورہ دیا تو غدار کہہ کر قتل کر دیا گیا میں نے اوڈیسیس سے بدلہ لینے کی قسم کھائی یونانی اس لیے یہاں سے نہ جا سکے کیونکہ طوفان آتا رہا گھوڑا بنایا گیا تو آسمان سے شدید گرج کی آواز آئی اپولو دیوتا سے معلوم کیا گیا تو اس نے کہا کہ جس طرح آتے وقت طوفان اور تیز ہواؤں کو خون کا نذرانہ دے کر ٹھنڈا کیا گیا تھا اسی طرح واپسی کے وقت بھی خون کا نذرانہ دیا جائے میں تو پہلے ہی نظروں میں تھا چنانچہ میرے قتل کا حکم صادر ہوا کہ اس کا نذرانہ دے دیا جائے مگر میں وہاں سے فرار ہو گیا اور آپ کے ٹرائے کے لوگوں کے ہاتھوں پکڑا گیا ہاں میرے غریب بیوی بچے اب بھی یونانیوں کے ہاتھوں میں ہیں جو قتل ہوں گے وہ میرا بدلہ ان سے لیں گے شاہ پرائم نے یہ سنا تو اسے رہا کر دیا اور پوچھا کہ گھوڑا بنانے کی نیت کیا تھی اس نے بتا دیا کہ اگر ٹرائے کے عوام اسے تباہ نہ کریں گے تو تباہی ان پر آئے گی وہ برباد ہو جائیں گے اسی دوران وہاں کے عظیم پجاری لیاقوان کے دونوں بیٹوں کو ایک بہت بڑا سانپ کھا گیا جو سمندر سے آیا تھا لیا نے انہیں بچانا چاہا تو وہ بھی مارا گیا پھر یہ سانپ منروا کے مندر میں اس کے پیروں کے نیچے جا چھپا لوگ کہنے لگے لیاقوان نے گھوڑے کی شان میں گستاخی کی تھی اس پر برچھی ماری تھی اس لیے مارا گیا اب لوگ گھوڑے کے حق میں نعرے لگا رہے تھے شہر کے دروازے توڑ کر اسے اندر لایا گیا گھوڑے کے اندر سے ہتھیاروں کی آوازیں ان کے شور میں دب گئیں کیسنڈرا نامی عورت نے بتانے کی کوشش کی مگر کسی نے توجہ نہ دی تمام رات جشن جاری رہا تھک ہار کر سو گئے تو یونانی جو چھپے ہوئے تھے وہ ٹرائے پر پہنچ گئے گھوڑے کے اندر موجود بہادر سپاہیوں نے پہرے داروں کو قتل کر کے دروازہ کھول دیا اور یونانی شہر میں داخل ہو گئے تمام شہر میں آگ لگا دی گئی اس برے وقت میں ہیکٹر کی روح اینیس کے خواب میں آئی اور بولی دشمن نے تمام شہر تباہ کر دیا ہے کوئی نہ بچے گا ہر طرف آگ ہی آگ ہے تو خود کو ان شولوں سے بچا لے تو ٹرائے کا آخری سہارا اور امید ہے تو یہاں سے دور سمندر پار ایک نئے شہر کی بنیاد رکھ گھبرا کر انیس نیند سے جاگا چھت پر گیا محل گر چکا تھا ہر طرف آگ ہی آگ تھی تباہی ہی تباہی دیوتا منہ مو موڑ چکے تھے اینیس ساتھیوں کے ساتھ یونانیوں سے لڑا یونانیوں کا لباس پہن کر چلاکی سے بھی انہیں قتل کیا کسینڈرا کو منروا کے مندر سے اس کے بال پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے اس کی مدد کرنے گئے تو ہر طرف سے لوگوں نے حملے کیے بالآخر ٹرائے کے دلیر ایک ایک کر کے ختم ہوتے گئے محل جہاں پرائم بادشاہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ موجود تھا وہاں یونانی قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے ملکہ لڑنے کے بجائے عبادت کا کہہ رہی تھی عظیم بادشاہ پرائم کے بچے کو اس کے سامنے قتل کر دیا گیا اور پھر بادشاہ بھی قتل ہوا انیس سمجھ چکا تھا کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے اپنی بیوی کریوسا چھوٹے بچے اسکینیس اور باپ انجائنس کی تلاش شروع کی ہیلن نظر آئی جو مندر میں موجود تھی اسے قتل کرنے کا سوچا جو اس تمام تباہی کی بنیاد بنی اسے ایک روح کی آواز آئی کہ یہ غصہ کرنے کا وقت نہیں ہیلن اور پیرس نہیں بلکہ دیوتاؤں نے ٹرائے تباہ کیا تو اب میں تیرے باپ بیوی اور بچے کی حفاظت کر رہی ہوں جا انہیں بچا اس سے پہلے کہ دیوتا سب کچھ تباہ کر دے بوڑھے باپ نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا گرج کے ساتھ ایک ستارہ نمودار ہوا تو بوڑھے باپ نے اشارہ سمجھ کر ساتھ جانے کی حامی بھر لی باپ کو کندھے پر اٹھایا چھوٹا بچہ اور بیوی ساتھ لیے اور سفر شروع کیا مگر بیوی جدا ہو گئی واپس آیا تو بیوی کی روح نظر آئی اولمپس کا حاکم نہیں چاہتا تیری بیوی تیرے ساتھ جائے سفر بہت مشکل ہے بلاخر تو نے ہسپیریا جانا ہے جہاں نئی زندگی کی ابتدا ہوگی وہاں شاہی خاندان میں تیری شادی ہوگی میں مر چکی ہوں تو یونانی مجھے کنیز نہیں بنا سکیں گے یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی ٹرائے پر یونانیوں نے قبضہ کر لیا اور اینیس اپنے والد اور ساتھیوں کے ساتھ آئیڈا کے پہاڑ پر پہنچا وہاں سفر کے لیے جہاز تیار کیے اور دیوتاؤں کے بتوں کے ساتھ سفر شروع کیا طویل سفر کے بعد ایک جگہ اپنے نام سے انیس نے شہر کی بنیاد رکھی دیوتاؤں کے نام پر قربانی دی اور مہندی کے درخت کی شاخ توڑی تاکہ پتوں سے عبادت گاہ کو سجائے مگر درخت سے خون کے قطرے نکلے اور شاہ پرائم کے بیٹے کی آواز آئی مجھے نہ ستا میں پولاڈورس ہوں مجھے قتل کر دیا گیا دراصل پرائم نے اپنے اس بیٹے کو ٹرائے شہر کے تباہ ہونے کا سوچ کر مال و زر کے ساتھ یہاں بھیجا مگر جب بادشاہ اور اس کا شہر تباہ ہوا تو بیٹے کو بھی یہاں مار کر مال و اسباب لوٹ لیا گیا انیس نے اس کی تدفین کی نظر و نیاز دیں اور وہاں سے ساتھیوں سمیت آگے چل دیا ایک ملک پہنچ کر دیوتا فیبس سے دعا کی کہ ٹروئے سے نکالے گئے ان لوگوں پر رحم فرما اور رہنے کے لیے زمین عطا فرما زمین ہلنے لگی اور آواز آئی جہاں سے تمہاری نسل کا آغاز ہوا دوبارہ وہاں جاؤ وہاں سے تمہاری اولاد پھیلے پھولے گی اور تمام ملکوں پر حاکم بنے گی پہلے کریٹ پہنچے پھر ہسپیریا سفر کے دوران طوفانوں کا مقابلہ کیا عجیب مخلوق ہاربیز نے انہیں تنگ کیا جن کے منہ عورتوں کے بازو پرندوں کے اور خطرناک پنجے تھے انہیں قتل کیا تو آواز آئی کہ تمہیں راستے میں مشکلات آئیں گی اور تم سخت بھوک اور تکلیف کا سامنا کرو گے اینکائسس نے دعا کی کہ اے دیوتاؤں ہمیں آفات سے محفوظ رکھ مختلف ملکوں سے گزرتے رہے اور راستے میں اپولو دیوتا کے مندر میں بطور نظر اپنی وہ ڈھال دی جو یونانیوں سے چھینی تھی اس ملک میں پہنچے جہاں ایکلیز کے بیٹے کی جگہ پرائم کا بیٹا ہیلینس حاکم تھا جس نے ہیکٹر کی بیوی اینڈرومیکی کو اپنی بیوی بنایا ہوا تھا اینڈرومیکی نظر آئی جو رونے لگی وہ مجبوری سے وہاں رہ رہی تھی ہیلنس نے مستقبل دیکھ لیا اور کہا کہ اینیس اطالیہ تمہاری منزل بہت دور ہے وہاں ایک جانور تیس بچوں کو دودھ پلا رہا ہوگا سفر مشکل ہوگا تکالیف ہوں گی مگر اپولو دیوتا مدد کرے گا سفر میں خوفناک یونانی بھی ملیں گے اور دو دیونیاں بھی ایک ارسلا لمبی گردنوں والی سمندر کے شدید گرداب کے اندر بیٹھی ہوئی ایسی بدصورت کے کوئی انسان یا دیوتا نہ دیکھ سکے اور وہ چھ آدمیوں کو ایک ساتھ کھاتی ہے اور دوسری دیونی تو بہت ہی خطرناک ہے کریکٹس جو سمندر کو تین مرتبہ پیتی ہے اور دوبارہ بھرتی ہے بہت کھاتی ہے تیرے سب ساتھی اس کے ہاتھوں مارے جا سکتے ہیں سمندر کا دیوتا بھی تیری حفاظت نہ کر سکے گا اس لیے ان دونوں دیونیوں سے ہٹ کر سفر کرنا اور مستقبل کا حال معلوم کیے بغیر سفر ہرگز نہ کرنا اگرچہ تیرے ساتھی تیری مخالفت کریں گے انیس نے سفر شروع کیا جہاں ٹھہرے وہاں تمام رات آتیش فشاں آگ پھینکتا رہا زمین ہلتی رہی اور انیس کے ساتھ ہی خوف سے کانپتے رہے وہاں ایک پھٹے پرانے کپڑے پہنے یونانی آیا جو اوڈیسیس کا ساتھی تھا مگر اب رحم کی بھیک مانگ رہا تھا اور ان کے ساتھ رہنا چاہتا تھا اس نے بتایا کہ یہاں کا حکمران پولیفیمس ہے یہاں کے لوگ درندے ہیں جو انسانوں کو کھاتے ہیں انیس اسے ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہوا تو فیمس نے انہیں مارنے کی پکڑنے کی کوشش کی مگر اندھا ہونے کی وجہ سے ایسا نہ کر سکا مگر اس کی آواز سے زمین تھرا رہی تھی وہ سب وہاں سے حفاظت سے نکل گئے نیک بزرگ آدمی اینکائسس مر گیا سب کو اس کے مرنے کا بہت افسوس تھا دوسری طرف جب جونو دیوی نے انیس اور اس کے ساتھیوں کو منزل تک پہنچتے دیکھا تو غصے سے پاگل ہو گئی شاہ اپولو جس کے پاس مشتری دیوتا کی وجہ سے ہواؤں پر قدرت تھی سے کہا کہ انیس کے ساتھیوں کو تباہ و برباد کر دے میں خوبصورت کماری تجھے دوں گی شاہ اپولو کے حکم پر طوفان آیا ایسا طوفان کے انیس نے کہا کہ کاش میں بھی ساتھیوں کے ساتھ پہلے ہی قتل ہو چکا ہوتا اس سے پہلے کہ طوفان سب کچھ ختم کرتا نیپچون دیوتا نے ہواؤں سے کہا یہاں سمندر میں میری حکمرانی ہے یہاں سے چلی جاؤ اور انیس کی حفاظت کی اسے زندہ رکھا خشکی پر پہنچ کر انیس نے تھکے ہوئے ساتھیوں کو تسلی دی انہوں نے کھانا کھایا اور زندہ رہنے کا جشن منایا زہرا دیوی کو انیس پر رحم آیا اور مشتری دیوتا سے روتے ہوئے سفارش کی مشتری دیوتا نے اپنی بیٹی کو پیار کیا اور کہا کہ وعدے کے مطابق انہیں نیا شہر عطا کیا جائے گا ہیکٹر کی اولاد تین سو سال حکمرانی کرے گی پھر ایک پجارن مریح کے بیٹے کی ماں بنے گی بھیڑنی کا وہ دودھ پیے گا یہ لڑکا رومیولس ہوگا جو روم نامی شہر بسائے گا یہ سلطنت دنیا میں اپنی مثال آپ ہوگی اینیس کو زہرا دیوی نظر آئی یہ اینیس کی ماں تھی جس نے اپنے بچے کو تسلی دی اسے اور اس کے ساتھیوں کی حفاظت کی ایک شہر کارتھیج میں پہنچا دیا گیا جہاں سب لوگ کام کر رہے تھے مصروف تھے محل تھے بلند و بالا دروازے تھے سڑکیں تھیں عالی شان مندر بھی بنایا جا رہا تھا اینیس کو گزرے ہوئے دور کی لڑائیاں بھی دکھائی گئیں کہیں شکست کھاتے ہوئے کہیں شکست دیتے ہوئے اینیس یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا تو وہاں کی ملکہ جو حسن میں اپنی مثال آپ تھی وہاں آ گئی ڈائیڈو اس کا نام تھا انیس کے ساتھی بھی وہاں آ گئے اور کہا ملکہ مشتری دیوتا نے آپ کو اس شہر کا حکمران بنایا ہے تو ٹرائے کے ان مصیبت زدہ لوگوں کو بھی یہاں رہنے دو ملکہ شرم سے آنکھیں جھکائے بیٹھی تھی بولی اگر کسی نے ظلم کیا تو معاف کر دو ہم بھی یہاں نئے ہیں اس لیے اپنی حفاظت کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں تم ہمارے مہمان ہو بالکل فکر نہ کرو انیس خوش تھا بولا اے ملکہ جس طرح تو نے ہمارے اوپر رحم کیا دیوتا اسی طرح تجھے خوشیاں دے رحم کریں نیک دلی کا سلا دیں زمین و آسمان پر تیرا نام ہمیشہ قائم رہے وہ خود بھی اس وقت دیوتا اور بے حد خوبصورت نظر آ رہا تھا ملکہ نے ٹرائے اور اس کے لوگوں کی تعریف کی تمام لوگوں کی دعوت کی اینیس نے اسے بہت قیمتی زیورات تحفے میں دیے مگر زہرا دیوی پریشان تھی کہ اس کے بیٹے کے ساتھ دھوکہ نہ ہو تو کیوپڈ دیوتا سے درخواست کی کہ وہ ملکہ کے دل میں پچھلے شوہر سائکیس کا خیال نکال دے اور اینیس کے لیے محبت پیدا کر دے کیوپڈ نے وعدہ کیا ملکہ نے انیس سے سب کچھ معلوم کیا تو دل پر بہت اثر ہوا ہمدردی محسوس کی اور بہن سے کہا کہ شوہر کے مرنے کے بعد وعدہ نہ کیا ہوتا کہ دوسری شادی نہیں کروں گی تو اب انیس کو شوہر بنا لیتی میں تو اپنے شوہر کے قتل ہونے کے بعد دنیا سے دل ہٹا چکی ہوں مگر بہن نے کہا کہ اینیس اچھا انسان ہے تو شادی کر لینی چاہیے اب اینیس اور ملکہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کر رہے تھے اس محبت سے کچھ لوگ ناراض بھی تھے تو مشتری سے شکایت کی گئی اے مشتری دیکھو اس ملکہ کو میں نے اپنے ملک میں جگہ دی اس سے محبت کی اس سے اپنی ملکہ بنانا چاہا مگر یہ کیا کر رہی ہے مشتری نے انیس کو پیغام بھجوایا کہ تمہاری ماں کہتی ہے کہ تمہاری منزل اطالیہ ہے یہاں کیوں رک گئے انیس نے وہاں جانے کا ارادہ کیا تو ملکہ رونے لگی تم جھوٹے ہو مجھے محبت میں مبتلا کر کے بھاگ رہے ہو کیا تم کسی دیوی کی اولاد ہو سکتے ہو میں نے تم پر شفقت کی محبت کی دنیا سے لڑائی لی اور تم نے دھوکہ دیا مگر میری بد دعائیں تیرے جہاز کو تباہ کر دیں گی تو نے مجھے ستایا تو تو بھی خوش نہیں رہ سکے گا اینیس دیوتاؤں سے خوفزدہ تھا جہاز میں وہاں سے روانہ ہو گیا تو ملکہ نے اپنے آپ کو ختم کر لیا اس کی لاش کو رسوم کے لیے آگ میں جلایا گیا جس کی روشنی انیس نے بھی دیکھی آسمان پر اندھیرا چھا گیا اور طوفان آیا انیس جس ملک پہنچا وہاں کا بادشاہ ٹرائے کی عورت سے پیدا ہوا تھا اور وہاں اس کا باپ دفن تھا اس کی شان میں جشن منایا گیا نظر و نیاز پیش کی گئیں طوفان آ رہا تھا نو دن بعد آسمان صاف ہوا طوفان رک گیا کھیلوں کا انتظام کیا گیا سب کھیلوں میں مشغول تھے تو دیوی جونو غصے میں آ گئی اور سوچا انہیں سبق سکھانا چاہیے عورتوں کے دلوں میں خیال ڈال دیا کہ چھ گرمیاں گزر گئیں اور اطالیہ کا سفر جاری ہے وہاں کیوں جائیں یہاں ہی دوسرا ٹرائے شہر آباد کیوں نہ کریں عورتوں نے یہ بات دل سے مانی اور جہازوں کو آگ لگا دی اینیس نے غصے میں دعا مانگی دیوتا مجھے بھی ان جہازوں کے ساتھ جلا دے ختم کر دے دعا سے طوفان آیا چند جہاز جل گئے تھے باقی بارش کی وجہ سے بچ گئے پجاری نے انیس کو کہا کہ دیوتا شاید یہ چاہتے ہیں کہ کچھ بوڑھے لوگ یہاں رک جائیں باقی سفر کریں ایسا ہی کیا گیا اور انیس جوانوں کے ساتھ اطالیہ جا پہنچا انیس مستقبل بتانے والی سبل کے پاس مندر میں گیا اور دعا کی کہ بدقسمتی سے وہ دور رہیں اور خوشحال ہوں سبل نے کہا کہ خشکی میں خطرہ ہے سمندر پرسکون ہے ایک عورت مصیبتیں لائے گی مگر فکر نہ کرنا سفر جاری رکھنا انیس نے پاتال جانے کی خواہش کی تاکہ باپ سے مل سکے وہاں جانا آسان ہے آنا بہت ہی مشکل دیوتا کی مرضی کے بغیر واپسی ممکن نہیں انیس نے پاتال کی طرف سفر شروع کیا ہر طرف اندھیرا تھا دوزخ کے قریب بیماری ڈر بھوک افسوس غم و علم اور بھوک وغیرہ ملے یہ وہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے تنگ دستی سخت مشقت موت غربت اور موت کے رشتہ دار خواب سے بھی ملا غصے کی نا اتفاقی کی دیوی سے بھی ملا جس کی حالت خراب تھی بے حد خراب حال مخلوق بھی نظر آئیں جنہیں ختم کرنا چاہا قتل کرنا چاہا مگر روک دیا گیا اچھی روحیں کشتی میں دریا پار کر رہی تھیں بری روحوں کو اجازت نہ تھی اپنے دوستوں ساتھیوں کی روحوں سے ملا ان سے موت کی وجہ دریافت کی ان کے بچوں کی روحوں سے ملا بلا وجہ قتل کر دیے گئے لوگوں کی روحوں سے ملا محبت میں مرنے والوں کی روحوں سے ملاقات ہوئی اس ڈائیڈو کی روح سے بھی ملاقات ہوئی پوچھا کیا میں تیری موت کا سبب ہوں مگر میں دیوتاؤں کے غصے سے ڈرتا تھا اس سے بات کرنی چاہی مگر وہ غصے میں اس جگہ چلی گئی جہاں اس کے پہلے شوہر کی روح موجود تھی بادشاہوں کی روحیں بھی ملیں پرائم بادشاہ کے بیٹے نے منہ چھپا لیا کیونکہ اس کے ناک کان اور ہاتھ وغیرہ کٹے ہوئے تھے اور وہ خوفناک جگہ بھی دیکھی جہاں چیلیں اور گدھ گناہوں کی وجہ سے ان گناہ گاروں کو کھاتے ہیں اور وہ لوگ بھی یہاں تھے جو لوگوں سے فراڈ کر کے ان کا مال کھاتے تھے ماں باپ کو تنگ کرتے تھے مارتے تھے بھائیوں سے نفرت کرتے تھے لڑائی جھگڑے کرتے تھے غرض دنیا میں شر پھیلاتے تھے انیس جنت میں گیا جہاں پھول تھے مہکتی فضائیں تھیں میٹھے پانی کے دریا تھے پرندے گانے گا رہے تھے لوگ ہنس کھیل رہے تھے کون سے لوگ نیک وطن سے محبت کرنے والے انسانوں سے محبت کرنے والے اینیس کو اپنے باپ کی روح نظر آئی دونوں مل کر بے حد خوش ہوئے بہت سی روحیں انتظار میں تھیں کہ دوبارہ جسم کے اندر جائیں انیس کو اس کے باپ نے بتایا کہ ایک روح سے باقی روحیں پیدا ہوتی ہیں یہ روحیں پاک ہوتی ہیں مگر فانی جسم میں جا کر سست اور نکمی ہو جاتی ہیں بری عادات پیدا ہوتی ہیں مگر جسم سے علیحدہ ہونے کے بعد گناہوں سے غلطیوں سے پاک کرنے کے لیے آگ وغیرہ میں جلا کر یا ہوا میں لٹکا کر صاف کر دیا جاتا ہے پاک دریا کا پانی پیتی ہیں تاکہ دوبارہ فانی جسم میں داخل ہو سکیں انیس کو بہت سی کارآمد باتیں بھی اس کے باپ نے بتائیں انیس وہاں سے واپس آیا سمندری سفر کے دوران ایک جادوگرنی کے قریب سے گزر ہوا جس کے مکان کی خوشبوؤں سے آدمی بچ نہ سکتا تھا مختلف جانور گھر کے چاروں طرف موجود رہتے جو دراصل انسان تھے مگر جادو سے جانور بنا دیے گئے تھے مگر نیپچیون دیوتا نے انیس کو اس جادوگرنی سے بچایا اب اینیس ایک شہزادی کے دیس میں پہنچا اس شہزادی سے کئی شہزادے شادی کی خواہش کر چکے تھے مگر چند نحس نشانیوں کی وجہ سے شادی نہ کی گئی اینیس کو علم ہو رہا تھا کہ جو نشانیاں بتائی گئی تھیں وہ سب وہاں موجود ہیں اس کی منزل وہی تھی وہاں کے بادشاہ کو بھی علم تھا کہ انیس ہی وہ شخص ہے جو اس کی بیٹی سے شادی کرے گا اور ان کی اولاد تمام دنیا میں موزز کہلائے گی اور دنیا کی حکمران بنے گی جونو دیوی نے یہ دیکھا تو غصے میں آ گئی اینیس کو اس کی منزل کس طرح مل رہی ہے اس کی نسل کو آگے بڑھنے سے روکنا ہے ہر آفت سے یہ بچتا رہا اس نے ترکیب سوچی کہ وہ لوگ جو شہزادی سے شادی کی خواہش کرتے ہیں انہیں ٹرائے کے لوگوں کے خلاف کر دینا چاہیے اس طرح اطالیہ اور ٹرائے میں لڑائی ہوگی اور انیس کو شکست اگر شادی ہو بھی گئی تو کتنے خون خرابے کے بعد یہ سازش کام کر گئی اور دونوں قومیں لڑ پڑیں انیس نے اپنے دیوتاؤں سے مدد مانگی خواب میں بتایا گیا کہ نہ ڈر سمندر کے کنارے ایک جانور اپنے تیز بچوں کو دودھ پلا رہا ہوگا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اگلے سال نئے شہر کی بنیاد پڑے گی یہ بھی بتایا کہ کس سے جنگ کے لیے مدد مانگنی ہے اور کیا کرنا ہے زہرا دیوی بھی اینیس کی مدد کر رہی تھی اینیس کو جنگ کے لیے زہرا دیوی کی طرف سے آسمانی ہتھیار بھی ملے جونو اگر انیس کے خلاف تھی تو زہرا اس کے حق میں جنگیں ہوتی رہیں بے شمار بہادر دونوں طرف سے مرتے رہے اینیس خود بھی زخمی ہوا مگر زہرا دیوی نے اسے تندرست کیا آخری لڑائی ٹرنس اور اینیس کے درمیان ہوئی سب لوگ حیرت سے یہ دیکھ رہے تھے دونوں کی برچیاں ٹکراتی تو آسمان تک آواز جاتی شدید لڑائی ہوئی تو مشتری نے جونوں پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ شادی میں اتنا خون خرابہ کیوں تو وہ آجزی سے بولی کہ میری عرض ہے کہ اطالیہ کا نام ہمیشہ باقی رہے اور ان کے کپڑے اور زبان بھی ہمیشہ رہیں روم حکمران ہو ساری دنیا کا اور ٹرائے کا نام تک باقی نہ رہے مشتری نے مسکراتے ہوئے یہ باتیں مان لیں کہ اطالیہ کا نام زبان اور لباس تبدیل نہ ہوں گے بلکہ اہل ٹرائے بھی ان میں مل جائیں گے اور انہیں اطالیہ کے نام سے ہی بلایا جائے گا جو تجھے بہت عزت دیں گے ورجل کی عظیم نظم اینیٹ تحریر اور پیشکش Syed Irfan Ali W W W dot Syed Irfan Ali dot com